نے تفرقہ کیا وقت اور اختلاف کیا من بعد ما جاءهم البینات بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس کھلی دلیلیں اولا لهم عذاب و اور یہی ہیں واسطے ان کے عذاب ہے بڑا یوم تب یزو جس دن سفید ہوں گے کئی چہرے و تسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے فلینست وجوہ ہوں پس بار لوگ کے سیاہ ہوں گے چہرے ان کے آکفرتم تم کیا کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے روکل عذاب پر چکھو تم عذاب بیما کن تم تک فرون بس اس کے تم کفر کرتے تھے عزت وجوہ اور بہار وہ لوگ کے سفید ہوں گے چہرے گے ففی رحمت اللہ تصبیط اللہ کی رحمت کے ہوں گے اوم فیا خالدون وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہیں گے تل کا آیات اللہ یہ آیتیں اللہ کی نتلوہا پڑھتے ہیں ہم ان کو علیہ کا اوپر تیرے بالحق کے ساتھ حق کے ام اللہ یرید و ظلم للعالمین اور اللہ نہیں ارادہ کرتا ظلم کا واسطے جہان والوں کی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین کی ہے اللہ ترجع عمور اور طرف اللہ ہی کے لوٹائے جائیں گے سب کام کن تم خیر امتن تھے تم بہتر امت اخرجت للناس نکالی گئی واسطے لوگوں کے تامرون بالمعروف حکم کرتے ہو تم نیکی کا وطن ہونا انل کر اور منع کرتے ہو تم برائی سے و تو مینون بلّہ اور ایمان لائے ہو تم ساتھ اللہ کے ولو آمن اہل الکتاب اور اگر ایمان لاتے کتاب والے اللہ خیر اللہ البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے المومنون ان میں سے ایمان والے ہیں وہ اکثر الفاسقون اور زیادہ ان میں سے فاسق ہیں یزروکم ہرگز نہیں تکلیف دے سکیں گے تم کو اللہ اذا مگر زبانی تکلیف وہیں اوقات اور اگر لڑیں وہ تمہارے ساتھ یو الادبارہ پھیریں گے تم سے پیٹیں سم ینصرون پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے ولا كَالَّذِينَ تفرم اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وا تاسم بحب اللہ لہ ولا تفر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو پھر فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو نیکی کا حکم کرے نیکی کی طرف دعوت دے اور برائی سے منع کرے فلاح کامل انہی لوگوں کو ملے گی فرمایا ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے مختلف فرقوں کے اندر بٹ گئے اختلاف کیا تفرق سے یا تو مراد ہے تفرق الحق حق سے علادہ ہو جانا پھر انبیاء علیہ مسرات والسلام نے جو راستہ متعین کر کے بتلایا تھا اس راستے سے الگ راستہ اختیار کرنا اختلاف کرنا انبیاء کے راستے سے اختلاف کرنا یہود و نصارہ کے بارے میں تو پہلے حدیث گزر چکی ہے کئی مرتبہ تقسیم ہو چکے تھے یہود و نصارہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں اور میری امت تقسیم ہو جائے گی تہتر فرقوں میں کل فنار سارے کے سارے آگ میں ہوں گے جہنم میں ہوں گے اللہ واحدہ ایک فرقہ جنت میں ہوگا باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو نجات ملے گی ناجی فرقہ آپ نے جواب میں فرمایا ما انا علیہ و صحابی جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں جس جماعت نے اس راستے کو اختیار کیا ان کو تو نجات مل جائے گی اسی سے علماء نے اخذ کیا کہ نجات پانے والے ہوں گے آل سنت آل سنت سنت محمد الرسول اللہ کی اور جماعت صحابہ کی ایمان والوں تمہیں یہود و نصارہ کی طرح تفرت اور فرقہ بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے اب ایک اختلاف بعض لوگ جو اپنے آپ کو بڑے مہذب بڑے عقل مند سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جس طرح یہ مسلمینی ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو نا قرآن مجید تو کہتا ہے لا تکون کلزین تفر تو یہ تفرقہ نہیں ہے کوئی حنفی بن گئے کوئی شافی بن گئے کوئی مالکی بن گئے کوئی حملی بن گئے کوئی کیا بن گئے یہ تفرقہ ہی ہے نا لیکن یہ بات اس لیے غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کی خود اجازت دی اجتہاد کی اجازت دی پھر آپ نے فرمایا من اتحادہ فادادہ فلاح وجرات جس نے اجتہاد کیا اور ٹھیک اجتہاد کیا اس کو دو ثواب ملیں گے ایک اجتہاد کرنے کا ایک صحیح اجتہاد کرنے کا ومن اختا اور جس نے اجتہاد کیا اور وہ غلط ہو گیا فلاح اجر واحد اس کو ایک ثواب ملے گا ایک اور حدیث میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم یمن کا گورنر بنا کے بھیجا میں باہر نکلا تھوڑا دور گیا آپ نے پھر مجھے بلایا آپ نے فرمایا کہ معاذ میں نے تجھے کیوں واپس بلایا میں نے کہا اللہ و رسول عالم آپ نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے بلایا کہ تو ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو اعلی کتاب ہیں اب لوگ تیرے پاس مقدمات لے کے آئیں گے تو فیصلہ کس طرح کرے گا بیما تقوی یا معاذ حضرت معاذ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول بے کتاب اللہ میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اگر وہ معاملہ ایسا ہے علم تجد فیا اگر تجھے وہ مسئلہ کتاب اللہ کے اندر نہ ملے تو پھر تو کیا کرے گا حضرت معاد ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں فیصلہ کروں گا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں آپ کا طریقہ ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کر دوں گا آپ نے فرمایا علم تجد فیا اگر وہ معاملہ ایسا ہے کہ نہ تجھے کتاب اللہ کے اندر ملے نہ تجھے حدیث رسول اللہ کے اندر ملے پھر تو کیا کرے گا حضرت معاد ابن جبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج تاہد و بے رائی میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے یعنی کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر کے میں اجتہاد کروں گا میں اجتہاد کروں گا اور اجتہاد کر کے میں فیصلہ کر دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے حضرت مراد ابن جبل کے سینے پر ہاتھ مارا آپ نے فرمایا الحمد للہ وفق رسولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما الحمد للہ اللہ نے رسول اللہ کے قاصد کو یہ توفیق دی کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کرے گا جو اللہ کو پسند ہوگا اجتہاد کی خود اللہ کے نبی نے گنجائش رکھی ہے اگر کتاب اللہ کے مطابق لیکن دیکھو اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کچھ احکام وہ ہیں جن کو کہتے ہیں منسوس علیہ کہ جن پر کتاب اللہ کی نصف کتاب اللہ کی آیت موجود یا ایسا حکم کہ جس کے اوپر حدیث رسول اللہ کا حکم موجود یہ تو منصوص ہے ان کے اندر تو اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ تو نس سری کا حکم ہے لیکن اگر وہ ایسا حکم ہے کہ وہاں کتاب اللہ کی کوئی نس موجود نہیں حدیث رسول اللہ کی کوئی نس موجود نہیں پھر وہاں اجتہاد کیا جائے گا پھر اجتہاد کے لیے بھی ہر آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا بلکہ وہ آدمی جو قرآن مجید کا ماہر ہو حدیث رسول اللہ کا ماہر ہو لغت عرب کا ماہر ہو ان ساری چیزوں کو جاننے والا ہوگا پھر وہ اجتہاد کرے گا پھر تو اس کا اجتہاد معتبر ہوگا اب یہ حنفی شافی مالکی یہ کوئی علادہ مذہب نہیں ہے یہ بات غلط ہے یہ علادہ مذہب ہے مذہب ایک ہے جس کو کہتے ہیں مذہب اسلام مذہب ایک ہے اسلام کا حنفی یہ ایک مسلک ہے ایک راستہ ہے جس طرح کابت اللہ تک پہنچنے کے متعدد راستے ہیں ادھر سے بھی راستہ جاتا ہے ادھر سے بھی راستہ جاتا ہے ادھر سے بھی راستہ جاتا ہے مقصد ایک ہے بیت اللہ اسی طرح مقصد ایک ہے اسلام کی خدمت اگر ابو حنیفہ نے اپنے طور پر اجتہاد کیا کتاب و سنت کے اندر ایک مسئلہ اخذ کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ مذہب نہیں بلکہ ایک راستہ ہے اسی طرح امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اگر اجتہاد کر کے ایک راستہ متعین کیا اپنے اجتہاد کے مطابق تو وہ ایک راستہ ہے یعنی اصول کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں البتہ فروعات کے اندر اختلاف ہے چھوٹے چھوٹے راستوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مسلوں کے اندر اب کوئی ایک امام یہ نہیں کہتا کہ زور کے پانچ فرض پڑھو کوئی امام نہیں کہتا کہ زور کے پانچ فرض پڑھو سارے آئمہ کہتے ہیں کہ زور کے چار فرض ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے کوئی امام اس میں اختلاف نہیں کرتا آگے جو فروعات کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے کس طریقے پر نماز خراب ہوتی ہے یہ مختلف چیزیں ہیں آگے اجتہاد ان چیزوں کے اندر چلتا ہے تو یہ جو مسلمینی اعتراض کرتے ہیں یہ حنفی شافی یہ مالکی یہ کے در سے آگے یہ تو مجتہدین کا اجتہاد ہے جس جو اجتہاد صحابہ کرام نے کیا پھر ایک اور مثال بتا دوں کیونکہ مسلمینیوں وہ بھی اپنی بات کرتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے ایک مقدمہ پیش ہوا صحابہ کرام کے سامنے ایک عورت کا نکاح ہوا اور اس کا مار مقرر نہیں ہوا مار مقرر نہیں ہوا بعد میں اس عورت کو طلاق ہو گئی بعد میں اس عورت کو طلاق ہو گئی جمع کے بعد اب اس عورت کا مار کیا ہوگا کیونکہ مار مقرر کیا ہی نہیں گیا صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ جی آپ اس کا فیصلہ کریں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مہینے کی مجھے مولت دو ایک مہینے کی مجھے مولت دو میں ایک مہینے کے بعد جواب دوں گا اگر جواب درست ہوا تو اللہ کی طرف سے اور اگر جواب غلط ہوا تو مین ابن امی عبد غلطی کی نسبت اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف نہ کرنا وہ غلطی میری طرف سے ہوگی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مہینے کے بعد ان کو جواب دیا کہ ایسی عورت کو مارے مصر ملے گا ایسی عورت کو مارے مصر ملے گا مار مثل کا یہ معنی ہے کہ اس زمانے کے اندر جب اس عورت کو طلاق ہوئی یا اس کا نکاح ہوا اس جیسی عورتوں کا اس کے خاندان کے اندر باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں رشتہ دار عورتیں جتنا مار ان کا ہے اتنا ہی مار اس عورت کا بھی ہوگا ایک مہینے کے بعد جواب دیا صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا ایک صحابی بعد میں جو باہر تھے وہ آئے انہوں نے کہا کہ جی یہی فیصلہ فرمایا تھا ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اجتہاد کیا اب ہم اس اجتہاد کو غلط کہیں گے صحابہ کرام نے اس کی تصدیق کر دی اس کی تصویب کر دی اس لیے یہ کہنا کہ یہ حنفی شافی مارگی وہ مذہب الگ الگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک راستہ ہے اور اصل مذہب اسلام کا ہے ولا تکون لذینہ تفر وقت وقتا بعد بمباد جا ملبجینات اس کی کہ آ چکی ان کے پاس کھلی دلیلیں موجات آ گئے ولا کا لہم عذاب العظیم یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے واضح دلائل کے باوجود اختلاف کیا انبیاء کے مخالف چلے اور سیدھے راستے کو چھوڑ کے الگ راستہ اختیار کیا ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا کس دن یوم تب یزو وجون جس دن سفید ہوں گے کئی چہرے قیامت کے دن قیامت کے دن مومنین کے چہرے سفید ہوں گے کفار کے چہرے کالے ہوں گے اب جتنا بڑا مومن ہوگا اتنی نورانیت اس کے چہرے پر زیادہ ہوگی جتنے اعمال زیادہ ہوں گے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کے رام پھر صحابہ کے رام کے اندر دراجات ہیں جتنا کوئی آدمی زیادہ نیک ہوگا اتنی ہی نورانیت اس کے چہرے پر زیادہ ہوگی جس طرح چاند ابتدا میں تھوڑی روشنی پھر بڑھتے بڑھتے چودویں کا چاند ہوتا ہے پوری روشنی اسی طرح ان نیک لوگوں کے چہروں پر روشنی ہوگی نیک لوگوں کے چہروں پر ان کے اعمال کی روشنی ہوگی کہ جو کفار ہوں گے کفار ہوں گے چاہے وہ کافر مطلق کافر ہے مناسب ہے مشرق ہے ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی اور ان کے اعمال کے مطابق سیاہی ہوگی جتنے برے اعمال زیادہ ہوں گے اتنی سیاہی زیادہ ہوں گی اور ایک مقام پہ اللہ نے یوں فرمایا کہ ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے کا انما اوہیت وجوہم کے تان من اللیل مظلمہ گویا ان کے چہروں پر کالی رات کے ٹکڑے لپیٹ دیے گئے اتنے ان کے چہرے کالے ہوں گے ام الزی نب یزت ام الزی نسودت وجوہم بہرحال وہ لوگ کہ سیاہ ہوں گے چہرے ان کے ان کو کہا جائے گا اکفر تم باد ایمان کو کیا کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے اس کا کیا معنی کہ ایمان کے بعد تم نے کفر کیا اس کے متعدد معنی مفسرین نے کیے ایک معنی یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا تھا السط بے رب کہ کیا ہمیں تمہارا رب نہیں سب نے کہا بلا ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے وعدہ کر لیا ایمان قبول کر لیا رب کی ربوبیت کو مان لیا اب دنیا کے کے اندر آنے بعد انہوں نے اور متعدد رب بنا لیے تو انہوں نے اس وعدے کا کفر کیا اس ایمان کا کفر کیا اور ایک معنی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں مانا کیا آفر تم بعد ایمان کم کہ تم نے ایمان قبول کر لیا اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا قرآن کو مان لیا اس کے باوجود ان کو ماننے کے باوجود تم نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اللہ کی کتاب کی نافرمانی کی تم نے بدعات کا ارتکاب کیا جتنی بڑی بدت ہوگی جتنی بڑی بدت ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کا چہرہ کالا ہوگا اور جتنی بدت کم ہوگی اتنی سیاہی کم ہوگی آ کفر تم بڑا ایمان کم کیا کفر کیا تم نے ایمان کے بعد کہ مان تو لیا لیکن کام تم کافروں والے کرتے رہے یوں تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اب فضوق اور بیما کن تم تب فرون اور چکھو تم عذاب بس بب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے کہ آپ اس کفر کا مزہ تم چکھو کہ زبان سے ایمان قبول کر لیا لیکن کام سارے تم کافروں والے کرتے رہے اور اگر موجودہ دور کے اندر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان قبول کر لیا زبان کے ساتھ لیکن کام جتنے وہ کافروں والے کیے جا رہے ہیں شراب پی جا رہی ہے زنا ہو رہا ہے جوا ہو رہا ہے سود سود خوری ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے کام اکفر تم بادہ ایمان بڑے آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ایمان تو قبول کر لیا لیکن کام تم کافروں والے کیوں کرتے رہے اب تم اس کا مزہ چکا وہ ام الدین نبیت وجوہ ففی رحمت اللہ بہار وہ لوگ اس سے قید ہوں گے چہرے ان کے ففی رحمت اللہ پس بیج اللہ کی رحمت یہ ہوں گی کہ جو لوگ اعمال اچھے کرتے رہے ان کے اعمال کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنی زیادہ روشنی ہوگی ان کے چہروں پر یہ تو ہوں گے اللہ کی رحمت کے اندر خالدون یہ نہیں ہے کہ دو چار دن کے لیے نہیں بلکہ آباد الآباد ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے اندر رہیں گے تل کا آیات اللہ یہ آیتیں اللہ کی اس سے ماں قبل جو بیان ہوا یہ آئے اللہ کی نتلوہا علیہ کا بالحق ہم پڑھتے ان کو تجھ پر ساتھ حق کے وم اللہ یرید و ظلم للعالمین اللہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا واسطے جہان والوں اب ظلم کس کو کہا جاتا ہے ظلم کہا جاتا ہے وز و شیفی غیر محلی ہی ایک شے کو اپنے اصلی محل سے ہٹا کر کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا اس کو کہتے ہیں ظلم اور تصرفی ملک غیر غیر کے مل کے اندر تصرف کرنا یہ بھی ظلم ہے چیز کسی اور کی ہے اور استعمال یہ اپنی مرضی سے کرے یہ بھی ظلم ہے لیکن اس کائنات کے اندر غور کرو ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کی ملک میں نہیں ہے ساری زمین اللہ کی سارے آسمان اللہ کے انسان اللہ کی مخلوق ساری مخلوق اللہ کی ہے اللہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے متصرف بھی ہے ظلم کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کے اوپر ظلم کیوں کریں گے ظلم کا تو ارادہ بھی اللہ نہیں کرتے ملا یوں نہیں ہوگا کہ ایک آدمی گناہ کرے تھوڑے اللہ کے یہاں لکھے ہوئے ہوں زیادہ یوں بھی نہیں ہوگا اور اس طرح بھی نہیں ہوگا ایک آدمی نیکیاں کرے زیادہ اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہوں تھوڑی یوں بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی زیادتی ہے جو کیا وہ سب کچھ اس کے سامنے کر دیا جائے گا یہ ہے تیرا عمل نامہ ایک اور عقیدہ اس کو پڑھ و لاہی ظرف مستقر خبر مقدم خلقن و تصرفن اللہ ہی کے لیے ہے مالک بھی اللہ ملکن و خلقن خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ متصرف بھی اللہ و الارض جو کچھ کے آسمانوں میں جو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور جب ساری کائنات کا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ تو عبادت اور پکار کا مستحق بھی صرف ایک اللہ ہے اور تو کوئی بھی نہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ جو بھی کرو گے آخر لوٹ کے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے وہاں تم اپنے اعمال کا حساب دو گے اس سے ڈر کر کے آج ہی اپنے اعمال کو اپنے عقائد کو درست کر لو Thank you. اللهم يسر اللهم إنا نسألك العفو اللهم إنا نسألك العفو ربنا لا تزغ ربنا تقبل منا إنك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد